حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے قبا پڑھ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا پڑھوں آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا اے قبا کہہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا کہوں آپ پھر خاموش ہو گئے میں نے دل میں کہا یا اللہ آپ کو میری طرف متوجہ فرما آپ نے فرمایا اے عقبا پڑھ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں آپ نے فرمایا سورہ قل اعوذ برب الفلق میں نے سورت پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ مکمل کر پھر آپ نے نے فرمایا پڑھ میں کہا اے اللہ کے رسول کیا پڑھوں آپ نے فرمایا سورہ قل اعوذ برب اس وقت میں نے آخر تک پوری پڑھ دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چالیس